اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے کسی امت کے تین آدمی سفر کے لیے نکلے وہ پیدل سفر کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ پورا دن چلتے رہے چلتے رہے جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ آپس کے اندر سوچا کہ اب کیا کیا جائے رات کا وقت ہو چکا ہے بالکل اندھیرا ہو گیا ہے اب کہاں جائے ایک اس میں تین آدمی میں سے ایک نے کہا کہ رات کے وقت کسی جگہ پر ہم قیام کر لیتے ہیں پھر صبح نماز کے بعد یہاں سے نکلیں گے آخرکار انہیں کوئی جگہ نہیں ملی کافی دیر کے بعد وہ جگہ کافی دیر تک وہ جگہ ڈھونڈتے رہے کافی دیر کے بعد ایک جگہ ملی جو گار کی شکل کے اندر تھی اور اس کے اندر وہ چلے گئے مشورہ کر لیا کہ ہم پوری رات یہاں پر قیام کریں گے اور صبح نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے چنانچہ یہ تینوں آدمی اس کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر گرا جو اس گاڑ کا منہ بند کر دیا اب وہ لوگ تینوں کے دنوں پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے ہم کیسے باہر نکل سکیں گے چنانچہ پھر مشورہ کیا کہ ہر آدمی اپنے نیک امال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے یہ باری تعالیٰ اگر یہ عمل صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے چنانچہ ایک آدمی نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا اور میں ان کو روزانہ دودھ پلاتا تھا یہاں تک کہ میں سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے نوکروں کو میں پلاتا تھا اور ایک وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کہیں کسی کام کی وجہ سے کہیں چلا گیا تھا اور رات کو میں جب دیر سے آیا اور میں دودھ گرم کر کے اپنے والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو گئے تھے اور میں نے سوچا کہ ان کو اٹھانا نہیں ہے یہاں تک کہ میں پوری رات ان کے پاس ان کے قریبی پیارے کو لے کر میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میں نے اس اپنے والدین سے پہلے نہ اپنے بیوی بچوں کو دیا اور نہ اپنے نوکروں کو دودھ پلایا جب صبح کا وقت ہوا میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے اس وقت ان کو دودھ پلایا پھر اس آدمی نے کہا کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا کو قبول فرمایا اور تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا ابھی اتنا پتھر نہیں ہٹا تھا کہ وہ تینوں کے دنوں باہر آ جائے ابھی تھوڑا پتھر ہٹا اسی طرح دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تجھے پتا ہے کہ میری ایک تتازار بہن تھی اور مجھے اس سے بہت ہی محبت تھی میں نے کئی مرتبہ اس سے تنہائی کے اندر ملنے کی بات کی لیکن وہ منع کرتی رہی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قحط ساری کا زمانہ آیا وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور مجبور ہو کر میرے پاس قرض دینے کے لیے آئی میں نے قرض اس شرط کے اوپر دیا کہ میں قرض تو آپ کو دیتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تو میرے ساتھ تنہائی کے اندر ملے وہ اس کے اوپر بھی راضی ہو گئی اور میں نے اس کو ایک سو بیس درہم دے دیے یہاں تک کہ وہ تنہائی کے اندر آئی میں اس کے اوپر قابو پا چکا تھا اس وقت اس بچی نے اس تتازہ میری تتازہ بہن نے کہا کہ بھائی دیکھ اللہ سے در میں مجبور ہو کر تیرے پاس آئی ہوں اللہ سے در ایسا مت کر جب اس لڑکی نے ایسا کہا تو میں فوراً اس وقت ہٹ گیا اے اللہ اگر یہ عمل صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے میں نجات دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی بھی دعا قبول فرمائی اور پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن ابھی بھی اتنا نہیں ہٹا تھا کہ وہ تینوں کے تینوں باہر نکل آئے چنانچہ تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس بہت سارے مزدور کام کیا کرتے تھے اور میں نے سارے مزدوروں کو اپنی مزدوری دے دی اور ان میں سے ایک مزدور ایسا بھی تھا کہ وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا تو میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار کے اندر لگایا اور اس کے اندر اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ وہ ریور کا مالک بن گیا چنانچہ کئی دنوں کے بعد وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میری مزدوری واپس دے دو جب وہ آیا تو میں نے کہا کہ اس پرانے جنگل کے اندر جو ریور چل رہا ہے وہ آپ کا ہی ہے تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ہمارے ساتھ مذاق مت کرو اس آدمی نے اس آدمی نے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے واقعات آپ کی جو مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی میں نے اس کو کاروبار کے اندر لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت دی ہے اور پھر وہ آدمی تمام سارا ریور لے کر چلا گیا تو دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر یہ عمل صرف میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے میں نجات دے دے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا کو قبول فرمایا اور پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ تینوں کے تینوں باہر نکل آ گئے حدیث دوستو یہ ہے اخلاص کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کبھی بھی نہیں رکتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو پورا کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت کے اندر ان کی مدد فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ بالکل ضرورت مند ہوتا ہے کسی چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ہمارے دلوں کے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے اگر ریاکاری کی کوئی شکل بھی آ جائے تو اس وقت توبہ اور استغفار کر کے اس کو دور کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خوب اخلاص نصیب فرمائے آمین سبحان سبحان اللہ اللہ آمرحان